حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ملی جلی کھجوریں دی جاتی تھیں ہم ان کے دو سا دے کر عمدہ کھجور کا ایک سا لے لیتے تھے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کھجور کے ایک سا کے بدلے دو سا نہیں لیے جا سکتے اور نہ گندم کے ایک سا کے بدلے دو سا لیے جا سکتے ہیں اور نہ ایک درم کا سودا دو درم سے ہو سکتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو انسٹھ